وہ لوگ جنہوں نے جیسے عسرت نے نبی کا ساتھ دیا اتباع کی بعد ما قادہ یزیغ قلوب و فریق من اور اس کے بعد ان لوگوں کی توبہ بھی قبول ہوئی جنہیں شروع میں تردد تھا اور پھر وہ جہاد کے لیے چلے گئے انہو بہم رعوف الرحیم بلا شبہ پاک ان کے بارے میں مہربان ہے رحم کرنے والا ہے وعلی السلاسة صلاح خلفو اور ان تین لوگوں کی توبہ بھی قبول ہو گئی جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی وضاکت علیہ منفر س اور ان کے اوپر ان کے اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں وزن اللہ ملجا من اللہ اللہ علیہ وہ خیال کر رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے پھر اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے گزشتہ کئی دنوں سے جو سبق چل رہا ہے وہ غزب تبوک سے متعلق ہے آج کی رات میں بھی غضب تبوک کا ذکر ہے کل کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے والد کے لیے استفاد کی دعا نہ کریں کہ والد شرک میں فوت ہی بار آج اس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کریں گے کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے آپ رسوا نہیں کریں گے تو میرا والد جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے بڑی میرے لیے رسوائی اور کیا ہے تو آپ کا تو وعدہ ہے کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل اللہ پاک بجو کی بنا دیں گے اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے والد کو آپ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ بجو کو ڈالا جا رہا ہے لیکن گویا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ کا ایک اصول ضابطہ ہے بہرحال اسی اس کے تحت بعض غرات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا بھی ساتھ ذکر کیا ہے ابو طالب کا بھی ذکر کیا عبد المطلب کا بھی ذکر کیا ہے بعض باہرات نے آپ کے والدین کے اسلام کے بارے میں بھی اسی عید کے تحت بات کی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اور میرے والدین کا زمانہ بھی بہترین زمانہ تھا بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے واللہ عالم الصواب یہ بہت زیادہ سکا روایات نہیں ہیں لیکن لکھی گئی ہیں کہ آپ کے نبوت کے بعد آپ کے والدین کو اللہ نے حیات کیا ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں اور پھر وفات ان کی ہو گئی ایک عالم ملکوتی کی صورت میں یہ احساس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے واللہ عالم الصب آج کے سبق میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہاد میں گئے اور ان کا بھی ذکر ہے جو جہاد میں کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے اور ان کا بھی ذکر ہے کہ جو بغیر عذر کے رہ گئے اور ان سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے پھر ان کی توبہ نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی غزوہ تبوک فتح مکہ کے بعد سن نو ہجری میں وجود میں آیا ہے سخت گرمیوں کے موسم میں رومیوں نے حضرات میں سارے فارسیوں نے عیسائیوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے تبوک مقام پہ یہ جمع ہوئے ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے بھی ساتھیوں میں اعلان فرما کہ کوئی بھی مدینہ میں نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ ہم جس کو جائے دیں وہ رہ سکتا ہے سارے چلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد اس تبوک میں سب سے بڑی تعداد تھی اور یہ دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بہت مشکل کی طرف تھا ایک تو لمبا سفر ہے دوسرا یہ کہ اتنا لمبا سمان سفر بھی نہیں تھا اور ساتھ نشے کے تعداد کے اعتبار سے بھی ان کے مقابلے میں بہت کم تھے وہ دو لاکھ کے قریب تھے بعد میں تین لاکھ لکھے ہیں اور یہاں اس طرف سے صرف صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی دس ہزار کی گنتی ہے اس غزلے میں آپ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ کوئی نہیں رہ سکتا مگر میں جس کو اجازت دوں وہ رہ سکتا ہے اور اونٹ اتنے کم تھے کہ دس دس صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ایک اونٹ کے ساتھ تھا یعنی پہلے دو بندے مطلب اونٹ پر سفر کریں گے ایک دو میل پھر وہ اتریں گے پھر یہ دوسرے دو سواری کریں گے پھر وہ اتریں گے پھر دوسرے دو کریں گے یوں اس طریقے سے سفر طے کیا گیا ہے کچھ اونٹ کھانے والے تھے وہ بھی ختم ہو گئے کوئی سامان کھانے پینے کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا اس قصبے میں کہ اونٹ کے اندر اللہ پاک نے ایک عجیب نظام رکھا ہے کہ اس میں بڑی صاف ستھری مشق ہوتی ہے پانی کی ہوئی جانوروں میں صرف ایک واحد یہ جانور ہے کہ جس کے پاس پانی سٹور ہوتا ہے اور وہ مشکل کے وقت اپنی اس مشکیزے میں سے اپنے میدے میں پانی ڈال لیتا ہے یوں اتنا صاف ستھرا پانی ہوتا ہے جیسے عام چشمے کا پانی ہے تو مشکل کے وقت لوگ ہیں یہ اونٹ مشکیزے میں سے یہ بھی پانی نکال لیتے ہیں ان کو طریقہ آتا ہے اس پانی سے گزارا کیا گیا پانی بھی ختم ہو گیا اس راستے میں اور کھانے خوراک بھی نظام نہیں تھا اس حد تک مشکل تھی کہ ایک وقت میں دو دو کھجوریں صحابہ کو ملی پھر ایک ایک کھجور میں کچھ نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چباتے رہے بس ویسے منہ ہلاتے رہتے تھے آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں قوت اور صحت دی ہے بس وہ گٹھلی چباتے رہتے تھے اور پانا کا ایک گھونٹ پیتے رہتے تھے اور اسی طریقے سے یہ سفر ہوا بہرحال جب مسلمانوں کی اس ہمت کو دیکھا تو کفر مقابلے کے لیے تیار نہیں ہو سکا باوجود اس کے کہ اس کی تعداد لاکھوں میں تھی اگر ایک صحافی کے پیچھے وہ بیس بیس بھی پیچھے لگ جاتے اور تب بھی وہ کامیاب ہو سکتے تھے بظاہر ایک زہری قوت کے اعتبار سے جی، جی، جی، لیکن قوت اور غنا ان دونوں چیزوں کا اور بہادری ان دونوں چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے ظاہر سے نہیں ہوتا تو بہادری بھی دل کی بہادری ہے وہ دل میں ایمان ہوتا ہے اس سے بہادری ہوتی ہے اور غنا غنا نفس ہے بہت سارے لوگ اتنے مالدار ہوتے ہیں اور جب آپ ان سے ملیں وہ ایسی کہانی اپنی بیان کریں گے تو بندے کو تو یہ ترس آتا ہے کہ جیب میں جو پیسے ہیں وہ انہی کو دے دیتے ہیں یہ دس دس بیس بیس ملوں کے مالک یہ ہمارے پاس بادشاہ یا معذور بادشاہ یا برسر اقتدار بادشاہ ان سے جب کہانی بیان کی ان کی سنو تو یہ سارے غریب لوگ ہیں اس لیے کہ ان کا دل غریب ہے تو غنا غنا نفس ہوتا ہے بہادری بھی دل کی ہوتی ہے اور مالداری بھی دل کی ہوتی ہے بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں ان کے پاس مہمان آ جائے تو وہ ادھر ادھر سے باپ کے قرض لے کے مہمان کے سامنے ایسا پیش کر دیں کہ مہمان سمجھے گئے بہت بڑا لاڈ آدمی ہے اور بہت سے مالدار لوگ ہوتے ہیں مہمان آ جائے تو بڑے پیار کے انداز سے اس کو رخصت کر دیتے ہیں چار ہوتا ہے واپس اس سے پوچھتے ہیں چائے پانی تو آپ سے پوچھ ہی نہیں سکے بس باتوں میں ہی لگ گئے یہ بھی ایک بخل کی قسم ہوتی ہے تو بات یہ کہ دس ہزار صحابہ اسلام رسب اللہ اور ادھر دو تین لاکھ آپ خوش ہو کر مجبور انہوں نے کہا ہم مدینہ میں آ کے قتل کریں گے آپ نے اعلان کیا مدینہ میں کی ضرورت نہیں ہم وہاں جاتے ہیں وہیں ان کے قریب ہو جائیں گے وہیں ہمیں قتل کر لیں لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی میں اس تفصیل سے جو ایک اپنے لیے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں کمال ہے بھلے آدمی تھوڑا ہوں تھوڑے ہوں یا

کیوں ہمارے ملک کے اوپر بران حملے ہوتے ہیں یا جمن پر ہو رہے ہیں فلاں صرف مسلمان ملک ہی ایسے ہیں جنوب جنوبی کوریا ہر روز بردڑاتا رہتا ہے اور کیا سے کیا کرتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کرتے انہیں ہوئی ہے ان کے اندر کوئی حص ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے دوستو کہ ہم یہ سوچتے کفر کفر کفر بہت بڑا ہے ہے کی کی تعداد تعداد تعداد تو ہمیشہ بڑی ہوتی جو بھی فرقہ ہو ہو ہو ہو کافر ہر دور میں زیادہ ہی رہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں جتنے غزوات ہوئے ہیں جتنی آپ نے جنگیں کی ہیں ہر جنگ میں کفر کی ریشو زیادہ تھی بدر میں یہ تین سو تیرہ وہ ایک ہزار بہت میں مسلمان ایک ہزار وہ تین ہزار اسی طریقے سے جہاں اس تبوک میں دیکھ لیں مسلمانوں کی کی تعداد تعداد دس ہزار اور کفر تین لاکھ لیکن مسلمان نکلے ہیں کیوں مسلمانوں کا اپنا کام نہیں ہے یہ اللہ اور اللہ کی طرف سے اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ نکلے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے کفر ہمارے گھروں کے چھتوں کے اوپر رقص کر رہا ہے یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہے صرف ایک علاج ہے جہاد کے لیے وہ کوئی آئے گا صلاح الدین ایوبی جس کی انتظار میں یہ ساری دنیا بیٹھی ہے وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی وقت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی ہو رہی ہے وہ عذاب کچھ دولت بیدار پر لیکن ہم کیا یہ بیدار ہے اور وہ جو میزائل برسائے جا رہے اس کا جواب مذاکرات نہیں ہوتا وہ اس کا جواب کون سی صورت میں ہوتا ہے اور اس لیے فوج پالی جاتی ہے اس لیے اتنی ایجنسیاں ہوتی ہیں اس لیے اتنے میزائل اور ایٹم بم جمع کیے جاتے ہیں کہ ملک کی سرحدیں اور علاقے یہ محفوظ ہوں رکھے جائیں گے اور ان کو میلی نگاہ سے دیکھے گا اس کا جواب دیا جائے گا اپنے جواب دیں گے تو یہاں مسلمان پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عادت دس حکام تھے وہ تین لاکھ تھا نہیں ہوا مثرت ایک مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حتہ کے سامان خوراک سب ختم ہو گیا پانی تک کی کوئی چیز نہیں تھی صحابہ احترام دل بلاتے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول اب مویشیاں بھی منہ کھول کے بیٹھ گئی ہیں اتنی خوش گرمی تھی علاقہ اللہ پاک تیرا حبیب حبیب ہے اور تیرے ماننے والے ہیں بارش کا سوال کرتے ہیں اللہ پاک بارش برساتے تھے اس وقت مویشیاں سراب ہو جاتی یہ حضرات اپنے ضروریات پورے کرتے تھے اتنی مشکل سے وہاں ایک مہینہ رہے اور کوئی سامان کھانے پینے کا بھی نہیں تھا لیکن جب دشمن اپنے علاقوں میں واپس نہیں گیا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا واپس کرو پتا چلا کہ وہ سارے واپس ہو گئے ان کا پروگرام ہی ختم ہو گیا ہے وہ دوسری شکل یہ انگریز یہ دشمنان اسلام آپ ان کی تاریخ پڑے دوستو کہ جس وقت وہ مسلم کو کمزور سمجھتے ہیں تو ان کے سروں پر ناچتے ہیں دن بناتے ہیں ظلم و ستم کی وہ تاریخ ختم کرتے ہیں ہے انسان اور یہ بات ہے ہند یہ چونتے ہیں مسلمانوں کے آپ تو بہتر ہیں آپ کو تو مذہب اچھا ہے آپ کو سنو کرنے والے لوگ ہیں یہ انگریز اس طرح کرتا ہے کہ جب سمجھتا ہے کہ نالے پایا تو کنبوں میں سجدے کرتا ہے جب یہ سمجھتا ہے پروگرام بناتا ہے اس کو معلوم ہے مسلم کو جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا بھلے انہوں نے میزائل بنائے ہو ایک باک بنائے ہو لاکھوں کے ان کی چھوٹ ہو بھلے مصر ہو جب ہو جزائے ہو پاکستان ہو افغانستان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں ان کو مارنا کیا مار اور کیا بہادری تھی جیسے وہ شوہر بیوی کو مارتا رہتا ہے اور بچوں پر غصہ کرتا رہتا ہے باہر میں آ کے لوگوں کے سامنے غصہ کرے نا پھر اسے اندازہ ہوگا ضرورت کیا ہوتی ہے بہادری کیا ہوتی ہے تم زوروں کے اوپر اپنا سوچ کوئی بہادری نہیں ہوتی امریکہ نے افغانستان کے اوپر زور دکھایا کیا بہادری تھی ان کے پاس تو گنڈ بھی نہیں تھے کوئی کامیابی نہیں ہوگی یہ مقدار ہوتا ہے جب آپ کو کم دیکھتا ہے آپ کے کام چونتا ہے جب آپ کو کمزور دیکھتا ہے اس کو نبود کا پروگرام بناتا ہے جیسے تو یہاں درختوں اٹھ کر نہیں نہیں نہیں گیا گیا علاقے سے سے واپس واپس واپس اپنے گھروں میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وہاں اور جس وقت پورا ہو یہ چلے گئے ہیں ان کی لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں اور اس غزوہ تبوک کے بعد جو اتنی بڑی بہادری تھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نفوس موجود اس کے بعد پھر کلافت راشٹر آیا دوسرے دور آئے اسی دشم کا یہ پر نہیں بنا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے سارے اکٹھے ہو جاؤ انہیں پتا مسلمان بے بار ہے یہ جاگا ہوا ہے اس کی غیرت زندہ ہے اس کے پاس قوت ایمانی ہے یہ سب سے بڑا آئٹم کا قوت ایمانی ہوتی ہے اللہ کی مدد ایمان والے کے اوپر نازل ہوتی ہے انشاءاللہ شاء اللہ بات